سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم المرسلین صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قوم ما انزل آباہم فهم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے ایک یعنی تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے اسٹائل ہے اس کے اندر واقع سے کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتیاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ نام و آراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بال رسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھیں سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب آٹھ وہ صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر سورہ سبا اور سورہ فاتر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد تیئیس صورتوں کی بنتی ہے تیرہ اکیس ان اکیس صورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے آٹھ صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک دو صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاتح دس ہو گئی اور اس کے بعد پھر دس صورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کی جو یہ دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے عین وسط میں اور یہ بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یاسین و قرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ سورہ تاہا اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے واللہ عالم بل قرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت برا قرآن کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے مختب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے ان نقل المرسلیم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا بولتا یہ قرآن حکیم ہے اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کاف قرآن مجید اس میں اب اقفاد و قرآن ذکر حامی و کتاب المبین تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی وہ بیان نہیں ہوئی اسی کو ان نقل ابن المرسلین ہر جگہ محدود مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذراعث سلام ہے یاسین و قرآن ان نقل ابن المسلیم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ سے مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنظیم العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے زبردست اور رحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لیکن ذرا قوم ما ابا ہوں فہم غافلون تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا بہت غافل پس وہ غافل ہے بے خبر ہے انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے نہ کتابوں کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فہم غافلون ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بالکل قریب قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی رسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لقد حق القول و علاق لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول و الاپ ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے القول على اکثرهم و اکثر ہی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے جالنا فی آنا فیم ام ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں فہی عید السان اور وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فہم مہوم جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیے گئے ہیں ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا وجالنا میں بین عدیم ہی ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں وہ ان سلسلے اور ان کے پیچھے بھی یہ مزدور اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ سمجھ لیجیے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں آیات آفاتی ان نفیقت اسلام آوات واف الم النہار یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ساری آیات یہ سامنے ہے اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیات تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر تذکیر اعلی اللہ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بے ایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے وجالنا میں میں نے میں ہوں سدم و منخل پہ نہ ہوں تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے تو ہم لوگ سرور اب وہ دیکھ نہیں سکتے بس میں علیہ مان کرتا ہوں تنظر ہوں منور مینور صورت البقرہ کی آج جو ہے وہ تو آ گئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ انتظار فرمائیں اور خانہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان نما تنظر تباس ذکر آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباع کریں وہ خشی رحمان بالغیب اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو وہ بشر ہو بے ان غذیل کریم تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی انا نہن و نہیل موتا و دکتر ما قدم و آسارا ہوں یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو انا نہن نحیل نہیل موتا وہ نقطب اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدم جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وہ آسارا ہوں اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا عجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس اس کی کا جرم جو ہے اس کے یہاں لکھا جاتا رہے گا تو نقت ماقدم ہوں آسارا ہوں ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے وک اللہ شاہین آفاؤ فی امامی مبین اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام الکتاب جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے ودریب لہو مثلاً اصحاب القریہ اور ان کے سامنے مثال بیان کیجیے ایک بستی والوں کی اس جاہل مرسلون جبکہ ان کے پاس رسول آئے اس ارسلنا الہ مسنین جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سی آراہ ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہمارین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیا میں تبلیغ کی تھی اینٹی انتاکیا جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ ماجرا ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے احادیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلاح حدیبیہ کے بعد وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت رضوان تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ آنا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صاحب نے ابھی وقاف کا جو قول تھا تو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا کا درسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسا کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے فقر زبو ہوا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فاضز نام تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا فقار اللہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اللہ کی طرف سے قالو مان تم اللہ بشروم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان ماما الرحمان عمل اور رحمان نے کوئی شہ نہیں اتاری ہے ان تم اللہ تقزم یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے کالو رب گنا یا علم سلون اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا ان کا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وما علینا اب البلا المبین تاکہ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں کالو کوئی کا کہ ہمیں تو آپ کی نہوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نہوست نہ آ جائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے انتنا نہ بے کم لم ہوں اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو جمن نہ کم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا مسم نہ کم منا عذاب العلیم اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے کالو تائے و ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئی دکھل تم تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہے ذرا کبھی دیکھو وفی انفسکم ابلا تم سے رون ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں این ذکر تم بلن تم قوم لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو وہ جام ان اکثر مدینہ کے نظر اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پلے سرے سے کالا یا قوم طبی المرسلیم تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو کہ طبی عملہ یا سولوں کو مانے دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے تعلیم نہیں وہ محتدون اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو ان کے کردار دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں ان کے ان کی شخصیتیں ان کی سیرتیں وہ مالی اللہ النبی فتح اور اس شخص نے یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے ہے نے کہا مجھے کیا کیا سبب ہو سکتا کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں تو کیا رکاوٹ ہے مان لیا کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرفش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا بھائی لہ ترجاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آج تک بندو نہیں آ کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں کچھ کا اقرار کروں رحمان بھی نے انی شفاعت ہوں چاہیے اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی زر پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے ان کے ضرور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے عزل لفیظ ہوگی تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ بات جب انہوں نے کہی انی آمن تو بے رب فسما دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغام ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا انی آمن تو بے رب پسماؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا آتی اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے تین یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے قیلت خوڑ جنت کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں قال بما من اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وہ من بن المکرمین مجھے تو معزب لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانچہ اس کو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژلائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو اس اصلاح ہلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس کے اس میں جو ہائی ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مفرت کی ہے قیلت قیمت جمنا قومی غفر علی ربی و جان علی من المکرمین وما انزلنا قومه من من بعده جند من السماء اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما منزلين اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ان انکانت خامدون وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی ایک چنگاڑ تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت العباد حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر با یاتی من رسول اللہ قانو کاروبی نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استحضا ہی کرتے ہیں الگ جراؤ کم اہلکلا قبل من قروم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے اللہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وہ ان کل لمبا جمی لگانا بحبرون لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہے عالم مرزت میں تو ہے لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے معدوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محبرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وہ آیت الحم العرب الٹا اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہ یاحا ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں واقعہ بدرا حبن اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں من ہو یا قلون جس میں جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غذا بنتا ہے وہ جاننا جنات من نخیل اور ہم نے ان کے لیے بنا دی ہے باغات کھجور کے و آنابن اور انگوروں کے وہ فجر نہ پیاہا العیون اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں یا کلو بن ہی تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وما عاملت ہو ای یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ کھجور کس نے بنائی ہے یہ کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہے یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں المنشیون یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے کچھ کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون کرتا ہے کون پی تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے افلا یشکرو تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سواگ خلق الزواج اک اللہ بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں کلحا مما ممبا تم جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وہ مما یعلمون اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وہ آیت الحم اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات نسل و منہ نہار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نسل کو ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فیضا ہو مجھ تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وہ شم تربی کا مستقر دن رہا اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے زالے کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے زبردست ہے اور علم والا ہے برقمر قدر نہ ہو منازلہ اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں حتہ آج اکل ارجن القدیم یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح جب آخر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے ارجن القدیم لم سے قمر نہ تو یہ امکان ہے سورت کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی نہیں بل کو نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وہ کل الفی فلکی یس اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وہ آئے تو ہم ضروری رہ فل قل مشہور اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے وہ ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعضوں لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وہ خلق نہ لہوں نسل ہی مایل قبول اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وہی نشہ نغرق ہوں اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فلاں شریقہ لہوں تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے بلا ہوں ان قدور اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اللہ رحمت منا وی اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے میں اضاف و نلوم تک لال نقم ترحم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو ماں بہنا کو جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیات الہیہ آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں خلفہ خلفقم اور جو پرانی تاریخ ہے جو تسکی ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لال لکم پر حمور تاکہ تم پر رحم کیا جائے وما تعطیل من آیت من آیات رب اللہ قانو انہا مور اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں ویزا کی منفق مالا کم اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپرستی کرو خال الدین کفر الدین آمن تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے نتیم و یشا اللہ ہو اطبا ہو کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں آج وہ من لو یا شاہ اللہ عطا کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا ان انتم اللہ فی ضلال مبین یہ تم ہمیں نصیحتیں وصیحتیں نہ کرو تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ واد نے بتا تم صادق کی وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی ما ينظرون الا صيحتن واحد یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا ان ہوں وہ پکڑے گی وہ ہم یش اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے فلا يستطيعون توصيه پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے ولا اللہ علیہ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جو کا توں جیسے کہ اس سے پہلے آیا اللہ صحت واحد خامدون ایک سنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ سنگھار آئے گی فلاں یس فتح نہ کوسیعیت ولا الاحم یور نہ تو ان کو اس لیے مہلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو دوڑ سکیں گے وہ کا پھر سور اور پھر سور میں پھونکا جائے گا فیضا ہوں میرا اجداز سے سلون تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشاں کشاں یا ویلنا ممبا سنا قدنا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے ہاضا ما واد رحمان ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ صدق المرسلون اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بعض بعد الموت کی یقیناً وہ سچی نکلی ان کانت اللہ صحت واحد فائدہ ہوں جبی لگانا بہت ضرور پھر ایک ہی تنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فل یوم لاطب نفس الشین تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا ولا تجاؤ میں اللہ معقول تم کا ملون نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر ہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے ان یوم فی انفاق ہوں یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور اور خوشیاں منا رہے ہوں گے بس باتیں کر رہے ہوں گے جلال اللّ رائے کے متفقی وہ اور ان کی بیوی وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اللہ رائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لہم فیا فاتحت ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وہ لہوم دور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی سلام ان کو رب الرحیم اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے کاد الوم المجرمون مجرم کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرمو اے کافرو اے مشرکو اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ الوم علیحدہ ہو جاؤ علم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا ان لکم ادب مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وان مدونی اور میری ہی بندگی کرنا حاضر سرات مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ بالکت عدل تر ڈویژن کا سیدھا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے دے گیا افلم تکون تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حاض ہی جہنم التی کن تم تو اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا لما کن تم تک فرون اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کمر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے الم مقدم اللہ فاہم آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے وہ تکل منا ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بما قانون یکسبور ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وہ اللہ شاہ تمسنا اللہ عجو نہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے پھر فرنا یہ دوڑے راستے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکیں گے ولا مکانتیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مشق کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مشق ہو جائیں ہم اسپتا مزین تو نہ تو وہ آگے چل سکے ولا یا نہ پیچھے آ سکے وہ نوامر ہو نہ کسی فرقل اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی اس کی تخلقت جو ہے اس میں ضوف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا غائب ہو جائیں گے ہو گئے مزمحل قوائے غالب اب ناصر میں اعتدال کہاں من نرقی سے پھر کفلا یا پڑا تو کیا چاہیے کچھ کتاب نہیں لیتے وما نہ شیر بغیر اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وہ شعراء قبل اللہ تعالیٰ نو فی القول مارا یا فلون تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے مانوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ آسکتا ہو گیا وہ شعر جو ہے بے بدل ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا اتنی اشہد دو کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقع شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شعرا آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من شعر من البیان الحرا بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں یہ اردو کا فرمان ہے وما علمنا اس شعرا وما دیدہ اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شاع نشان ہے ان اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے صاف ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لیکن من منکانا حین تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہو اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی جو زندہ ہو ابو جہل مردہ ہے ابو لہب مردہ ہے حین زراعت جس کی روح ابھی ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کا لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری فرش جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو ذوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فطر اللہ کا گیا وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ اعلیٰ شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا یونزلہ بنکانا ہے جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وہ یہ قول و الکافرین اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے اب اللہ خلقنا لهم مما ایدینا عیدین نام الخ مالکور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے ہیں عملت عاملت ای اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے بہم لہا مالکون جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بھینسیں ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہے یہ میں مالک ہوں یہ ریوڑ ہے مکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے اللہ تعالیٰ نے ذرا اور نہ خلق نہ لہم لمبا عاملت ایدینا تکلیف تو ہماری ہے انعام چوپائے بنائے ہیں فہم لہا مالکون وہ اس کے مالک ہیں وزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے مطیع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائے ہیں اور اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں فمنها ركوبهم ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ومنها ياكلون ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی غذا بنتی ہے وہ لہوم فیحا منافع و اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاطیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے سیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چوڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارف اور پینے کی جگہیں ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرق کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے ان دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسماعیل بیٹھی کی نظم ہے اس کے دو شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھارے تو واقعہ یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ منہ کے اندر جو ہے دھارے لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وزل اللہ لہم فمینا منہا یا قرون و لہم کیا منافع و افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ اندول اللہ علیہ اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلیہ گھڑ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں لال لہو سرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے یہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے یہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لا یس نسر وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی وہ ہم لہم جند البرون بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو بندگی کرنے والوں کو وہ ہم لہم جندن کو ضرور فلاح حضر کا قول ہوں تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں یسرون و مایو سر ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اولم جرل انسان و خلق نہ ہو من ان فیضا ہوا خسیم و مبین تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بوند سے فیضا ہوا فسیم مبین اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فیضا ہوا فسیم و مبین وہ ذرا مثلاً ہمارے بارے میں تو مسئلے مسالے مثالے بیان کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل پھڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی وہ نسی یا اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قال وہی رمیم بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی پوری لوہی الشاہ والا مرہ ان سے کہہ دیجیے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل دوبارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ کوئی حلبی انشاہ اللہ بن رہا کہہ دیجیے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ہوا بالکل شعین غریب اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں اللہ جال رقم الشری اخبر نارا جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہیں کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی بانس درخت بھی ایسے ہیں بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان ان سے آگ کو پیدا کر لیں مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جو جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی الزی جہاں رقم شجر الفضر نارا جس نے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی فیضا تم مل ہو تو دور تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو امل ایسے نبی خلق سماوات مرضا بے قادر نارا یخلو کا مسلح تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے اللہ یخلو کا مسلح یہ ذرا نوٹ کیجیے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو میں نہیں ہوں گے اس جیسا جسم دیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بات جو فوجی جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کی آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیل اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بیر نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مس نہوم ہے یخ نہ جیسے انسان پیدا کر دیں اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجیے کہ حضور کے پاس بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بیچاری سیدھی سادی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ دخل جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے اب الحسم نندی خلطما ہوا تو اللہ کا بے قادری کا مس نہ ہوں کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بلا کیوں نہیں وہ الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اندما امر اراد شعین اللہ الحکن فکول اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے انما امر اس کے امر کی شان تو یہ ہے یہ عالم امر ہے نوٹ کر لیجیے جہاں کہیں بھی آیت آئے گی اسی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے چھ دنوں میں اب وہ چھ دن کون سے ہوں چلیے ملینمس کہہ لیجیے چھ ادوار کہہ لیجیے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تکلیف مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ آدم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی آدم امر کی شے ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرض کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں امر میں وقت نہیں ہے امر یقول کن فیقون اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شہر کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فسبحان النبی میں یدی ملکوت کل شعیب تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت ملکوت کل شے ہر شے کی حکومت ہر شے کا اختیار وہ ادھر ترجاؤن اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے بارک اللہ علی و لکم فی و عظیم علی ویا ویات ملایا تو ذکر حکیم